الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم الله لا إله إلا هو اللہ وہ معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے منتظم ہے لا خز سنتوں ولا نو اس کو نہ اون گاتی ہے نہ نیند لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں من ذلذی یشفع عنده الا ازنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے بارے میں سفارش کر سکے مگر یہ کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی وہ سفارش کر سکے گا کل عرض کیا تھا کہ یہ آیت الکرسی ہے اور اس میں چونکہ کرسی کا لفظ آ رہا ہے اس وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں میں نے آج آدھی آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے آدھی انشاءاللہ کل بیان کریں گے یہ آیت بہت عظمتوں والی آیت ہے حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کو خاصیت حاصل تھی کہ قرآن بہت پیارا پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کو فرماتے تھے کہ ابئی آپ پڑھو اور میں سنوں گا تو یہ پھر آگے سے عذر کرتے کہ حضرت یہ تو عجیب بات ہے تو فرمایا نہیں آپ پڑھو بس میں سنوں گا اقرا ابئی بن کعب یہ ان کو لقب ملا تھا کہ سب سے پیارا قرآن پڑھتے ہیں ابئی بن کعب آپ نے ایک دفعہ اوبئی سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن مجید کی سب سے بڑی عید کون سی ہے کہا دی جی، اللہ رسول عالم پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑی عظمت والی عید کون سی ہے قرآن پاک میں تو عرض کیا حضرت اللہ رسول عالم پھر آپ نے قریب بلایا اور حضرت ابئی کے سینے پر آپ نے ہاتھ مبارک پھیرا اور پھر فرمایا کہ ابئی سب سے عظمتوں والی عید کریمہ وہ آیت الکرسی ہے اور سب سے بڑی عہت کریمہ یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر آتی ہے آگے انشاءاللہ ایک دو رقوق کے بعد آئے گی یا اللذین آمنوا اذا تدا بدین الہ اجل مسمن قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت بھی سورہ بقرہ ہے قرآن مجید میں سب سے بڑی عہت کریمہ وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے اور قرآن مجید میں سب سے بڑی عظمت والی آیت کریمہ وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے تو یہ یہ ایت ہے آیت الکرسی جو بڑی عظمت والی ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چوتھائی قرآن ہے سورہ آیت الکرسی یہ آیت کریمہ یہ چوتھائی قرآن ہے جیسے کہ سورہ اخلاص کے بارے میں ہے نا کہ سلو سے قرآن ہے ایسی سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہ میں چوتھائی روب و قرآن ہے لا فرون ما تعبدون کے بارے میں ہے روب و قرآن ہے ایسی ہی آیت الکرسی یہ چوتھائی قرآن ہے ایک صحابی کو آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ نے شادی کی ہے گھر کی حضرت نہیں کی ہے میں غریب آدمی ہوں کہا آپ کو آیت الکرسی آتی ہے فلانی صورت آتی ہے فلانی صورت قاضی حضرت آتی ہیں یاد ہیں کہا جب آپ کو ایت الکرسی آتی ہے چوتھائی قرآن آتا ہے آپ غریب کیسے ہو غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو آپ کے دل میں اللہ کی توحید ہے اللہ کا کلام ہے ایت الکرسی ہے آپ کیوں غریب ہو مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس علم دین ہو قرآن مجید کی آیات ہوں صورت ہوں وہ غریب نہیں ہے وہ امیر ہے جیسے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ پوچھا آپ نے کہ غریب کون ہے لوگوں نے پوچھا بتایا کسی کے پاس کچھ نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے فرمایا میں نے غریب وہ ہے جو نیکیاں بہت ساری آخرت میں لے کے آیا تھا حساب لوگوں کے حقوق لین دین کسی کی غیبت کسی کی تومات کسی کے پیسے کھائے وہ حق حقوق دیتے دیتے دیتے وہ نیکیوں کے انبار اس کے ختم ہو گئے اور ابھی تک صاحب حقوق رہتے تھے اب ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے اور پہاڑوں کی مانت اس کے اوپر اب گناہ ہو گئے جب کہ لے کر آیا تھا یہ نیکیوں کے پہاڑ تو یہ ہے غریب آدمی جس کے پاس دین ہے قرآن ہے احادیث ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسائل ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے ایک باپ کسی نے یعنی ضروری ضروری وضو کے متعلق سمجھ لو نماز کے متعلق سمجھ لو کوئی بھی لباس کے متعلق کھانے کے متعلق اس نے شام کو دین کے مسئلے پڑھے ساری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا کہ چند مسائل اس نے پڑھ لیے کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے بستر کے سرانے کے ساتھ کتاب رکھی ہوئی ہوتی ہے دینی کتاب اور جب بندہ لیٹتا ہے تو اس میں ایک دو صفحے ڈھائی صفحے تک تو بندہ پڑھ ہی لیتا ہے وہ ایک باب ہو جاتا ہے ایک باب ہو گیا دین کی باتیں پڑھ لیں بے شک پہلے بھی پڑھی ہوئی تھیں اب پھر پڑھ لیں وہی ثواب اور فضیلت حاصل ہے کہ پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا رہے گا فرمایا کہ یہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت کریمہ اور رب قرآن ہے ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے صبح آیت الکرسی پڑھ لی ساری دن اللہ پاک سارا دن اس کی حفاظت فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے شام کو جس نے آیت الکرسی پڑھ لی ساری رات اللہ تعالیٰ کی امان اور حفاظت کے اندر ہے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ورد کر لو عادت بنا لو یہ جیسے بہت سارے ساتھیوں کی وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے نا جیسے انسان سلام تیرتا ہے استغفر اللہ اللہ اکبر کچھ اذکار خود بخود ہی دانستانہ دانستہ وہ چڑھے ہوئے ہیں زبان پر جیسے سلام پھیرا وہ خود بخود زبان جاری ہو جاتی ہے استغفر اللہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ایسے ہی آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد عادت بنا لو اور ایک فرض سے دوسرے فرض تک حفاظت میں رہو گے اور فرمایا یہ حفاظت دنیاوی بھی ہے حدیث میں آپ نے فرمایا یہ حفاظت دنیاوی بھی ہے اور یہی آیت الکرسی حفاظت اخروی بھی کرے گی جنت تک پہنچا دے گی اس میں تو یہ آیت الکرسی ایک ایک مقام پہ فرمایا بعض حضرات نے کہ قرآن مجید کی تین چار ایتوں کے اندر کل جیسے میں اس میں اعظم کی بات کر رہا تھا اس میں اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ عالم ذاتی کہ جس کے ذکر کرنے کے بعد جو مانگا جائے وہ اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اس میں اعظم ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت دیر تک غزوہ بدر کے موقع پہ دعا میں مصروف تھے تو پھر پھر صحابہ کرام چکر لگاتے پھر بھی آپ سجدے میں تھے پھر چکر لگا کے آتے پھر بھی آپ سجدے میں تھے تو ایک تو وہ دعا تھی اللہ تو کاظہ لا صحابہ تو بدفل عرض ابدا کہ اس جماعت کو جو میں نے تقریباً تیرہ چودہ سال میں تیار کی ہے اگر اس کو اس جگہ پر ہلاک کر دیا گیا تو رہتی دنیا تک یار آپ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اور پھر مسلسل یہ پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اصلح لنا شأننا کا ولا تقلنا الى انفسنا طرفت عین بہت عجیب دعا ہے اور مانگنے والا اللہ کا پیغمبر امام الانبیاء ہے جس چیز سے بات جو مانگی جا رہی ہے میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں وہ تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہ تو معصوم مخلوق ہے فرمایا یا یا قیوم اے ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہنے والی ذات برحمت کا استغیث آپ کی رحمت کا بھی مانگ رہا ہوں مدد کی فریاد ہے آپ کی رحمت کی مدد چاہتے ہیں رحمت کا شا کل یار آپ ہمارے تمام احوال کو آپ درست کر دیں دین کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق کر دیں ولا تکلنا الا انفسنا ترفت پلک جھپکنے کی دیر تک بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں بے دین ہو جائیں گے راستے سے ہٹ جائیں گے یہ مانگ کون رہا ہے جو امام الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے سب سے اونچے انسان ہے اللہ رب العزت کے بعد یہ سمجھایا اور سکھایا ہمیں جا رہا ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث تو دعا مسلسل سجدے میں ہیں اور یہی دعا مانگ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یہی وجہ ہے کئی لوگ اپنی دکانوں پر آگے پیچھے برکت کے طور پر بھی یا حیو یا قیوم لیتے ہیں اچھی بات ہے تبرک کے طور پر لکھا جائے بے ادبی نہ ہو یا حیو ہمیشہ زندہ کیونکہ دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے اور اس پر آگے دلائل آ رہے ہیں ہاں دوسری عید جس میں اس میں اعظم کی بات لکھی وہ اس کے بعد جو صورت شروع ہوگی آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس ایت میں لکھا ہے بعض مفسرین نے سورہ تاہا کی ایک ایت لکھی ہے و الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ للحی وَقَدْ وقد خواب حَمَلَ ال سورة تاہا تا جو صوبے پارے میں صورت ہے آپ اس کی تلاوت کریں گے جب تقریباً ایک پاؤ کی تلاوت ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ عید آئے گی وہ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ للحی القیوہ وقت خواب من حمل غلما اس عید کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک کا اس میں عظم ہے بعض رات نے سور مومن جو چوبیسویں پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے آمین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزنب قابل الطوب شدید العقاب ذی الطوب لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا الیہ المصیر یہ ایت کریمہ لکھی ہے کہ اس میں اللہ پاک ہے اس میں عظم ہے تو یہ ساری پڑھ لی جائیں کیا حرج کی بات ہے بعض رات لکھا ہے پورا قرآن ہی اس میں عظم ہے اور تلاوت قرآن کے بعد اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں کہ اس کا کلام ہے اس کا کلام پڑھ کے جس کا کلام ہو اس کا پڑھا جائے اس کے سامنے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے اشعار یہ پسند ہیں تبھی تو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ خوش ہوگا یہ تو کلام کلاموں کا بادشاہ ہے اور اللہ پاک کا کلام ہے جب اس سے تلاوت اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں بعض حضرات نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ مناجات ربانی یہ ایک ضروری چیز ہے مومن کے لیے بات چیت کرنا اللہ پاک سے بات چیت کرنا اپنے معبود سے گفتگو کرنا یہ ضروری ہے تب ایمان مکمل ہے اور وہ اللہ پاک سے گفتگو کیا ہے وہ اس کی کتاب کی تلاوت ہے یہ اس سے گفتگو ہے اور اس کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے جب اس کی کتاب کی تلاوت کی جائے پھر جو مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے تو یہاں یہ اس صحت کریمہ میں دعویٰ کیا اللہ وہ معبود حقیقی ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ دعویٰ ہے اور اس کہ اللہ رب العزت ایک ہے وہ معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس اس دعوے پر اسی ایت کریمہ کے اندر گیارہ دلیلیں لائی ہیں پہلی دلیل کہ وہ معبود برحت ہے وہ ایک ہے الحی دوسری ہے القیوم تیسری دلیل ہے لاتا تم ولا نو چوتھی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پانچویں ہے منزل لذی یشفع عندہ الا باذنی چھٹی ہے یعلم ما بین ایدیہم ساتویں ہے وما خلفہم اور آٹھویں ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور آگے آٹھویں وسع کرسی و السماوات والارض اور آگے ولا یعود حفظ ما وهو العلی العظیم یہ نو دعوے کے اوپر دلیلیں دی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ایک ہے وہی عبادت کے قابل ہے وہی معبود پر حق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں معبود ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہو الحی اور القیوم وہ نظام چلا رہا ہو منتظم ہو اور آگے دیا لاتا نے تم کہ اس کو اون تک اور نیند تک نہیں آتی وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ منتظم ہے غیر فانی ہے اور وہ اس کو اونگ تک اور نیند تک نہیں آتی کیونکہ نیند اور اونگ تو اخل موت ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو موت کی بہن ہے جا پھر تو پھر زوال آ گیا جب نیند آئی اور نیند آنا تھکاوٹ کی دلیل ہے اور تھکاوٹ عیب ہے پھر وہ معبود کیسا کہ جو تھک جاتا ہے اور پھر اس کو نیند بھی آتی ہے بعض حضرات نے وہ قصہ ایک لکھا ہے واللہ عالم بالثواب کس حد تک اس کی حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو پوچھ لیں گے فرشتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سوتے بھی ہیں فرشتوں نے جا کے اللہ تعالیٰ کو بتایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہو کہ دو بوتلیں پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ اور سونے نہیں دینا ان کو وہ ایک دو دن تو حکم کی اتباع میں بڑے چوک و چوبند رہے چست رہے لیکن جب تیسرے دن میں تھوڑے سے کمزور ہونے لگے اور آپ کو پھر چست کرنے لگے کہ آخر نیند غالب آ گئی اور بوتلیں چھوٹ گئیں اور ٹوٹ گئیں تو فرمایا کہ لا تاخذو سنتم ولا نوم جو خالق کے کائنات نظام کو چلا رہا ہے اس کو نیند اور اونگ آ جائے تو پھر اس طریقے سے نظام چل نہیں سکتے وہ مسلسل سے چلے آ رہے ہیں اللہ عالم ثواب یہ اسرائیلیات میں سے ہے اس حقیقت کی اس کہانی کی کتنی حقیقت ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات تو ہے کہ جو اتنا بڑا نظم کو چلا رہا ہو وہ نیند سے پاک ہے نیند ایک عیب ہے تو فرمایا الحیو وہ زندہ ہے ہمیشہ سے القیوم اور وہ منتظم ہے غیر فانی ہے مدبر ہے لا لتا ولا نوم ان آیات سے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ضروری ہے کہ ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو اور فرائض کا وہ پابند ہو ایک شخص فرائض کا ہی پابند نہیں ہے تو وہ ذکر و اذکار اور اس میں اور یوں چیزیں لگا رہے کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے حرام کمائی سے بچے فرائض کا پابند ہو اور پھر اس کے بعد ان ذکر و اذکار کے ذریعے سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے لیکن جب فرائض کا ہی پابند نہ ہو کما اس کی روزی ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر اصل اصل جو شرط ہے وہی صحیح نہیں ہے تو پھر آگے ذکر و اذکار سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا تیسری دلیل ہو گئی لاتا تاخذو نے تم نوم آگے فرمایا لہو و الارض اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کے نظم کے ساتھ خواہ اس میں انسان ہیں خواہ اس میں کوئی دوسری چیزیں ہیں سب اسی کی ملکیت میں ہیں جب کسی کو چاہے موت دے دے جب کسی کو چاہے عزت دے دے جب کسی کو چاہے رزق دے دے جب کسی کو چاہے ذلت دے دے جب کسی کو چاہے کسی اور علاقے میں بھیج دے اس کو ذلیل کر دے بارش برسا دے نہریں چلا دے رزق فراوانی کے ساتھ دے دے تنگ کر کے دے دے موسم کے مطابق بارشیں دے دے کہ دوسری دنیا سے غلات اور گندم منگوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور مانگتے رہیں مانگتے رہیں تو اس کی مرضی ہے کہ وہ بارشیں دے ہی نہیں یہ ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں پہلے لائے کہ کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں کرا سکتا درخواست کر سکتا ہے دعا کر سکتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے مغفرت طلب کرے پھر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین تم صدق کے دل سے اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو تو سب سے پہلی نعمت تمہاری طرف جو رحمت جو تمہاری طرف متوجہ ہوگی وہ بارش مطلب کے مطابق ہوں گی ضرورت کے مطابق ہوں گی اور پھر اتنا فراوانی سے رزق آئے گا پھر اس کے بعد تم شادیاں کرو گے پھر بچے ہوں گے پھر مال زیادہ ہوگا پھر خوش ہو جاؤ گے یہ سب نعمتیں اس وقت ملے گی کہ جب پہلے اپنے معبود حقیقی کو تو خوش کرو جب اس کو ناراض کرتے ہو تو اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ دشمن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہوں ہاں ان کے پوری طرح کے خیر خواہ بن جاؤ تب بھی وہ دشمن ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن بن کے رہو تب بھی وہ دشمن ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دشمن کہہ دیا بے شک ہمارے حکمران ان یہود و نصارہ کے اتنے غلام بنے کہ اتنے یہ اپنے ماں باپ کے بھی غلام نہیں ہیں اتنے اپنے ماں باپ کے بھی فرم مردار نہیں ہیں کہ انہوں نے خیر خائیاں حاصل کرنی ہے یہود و نصارہ سے اور اس لیے کہ اللہ نے تو ان کو دشمن کہا لیکن ہمارے تو یہ دوست ہیں کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے بے شک یہ جن کو اللہ اللہ کے رسول نے دشمن کہا کہ اب تک یہود یہ نصارہ ہو لیا کہ ان کو اپنا دوست نہ بنانا کوئی حکمران جیسے ہمارے حکمران بناتے رہتے ہیں ان کو دوست بنا کر دیکھے وہ پھر بھی دشمن ہے تو لہذا بہتر یہی بات نہیں کہ اس کو دشمن بنا کے رکھو اللہ تو راضی ہوگا نا کوئی اور راضی ہو یا نہ ہو تو فرمایا کہ یہ سب نعمتیں مل جائیں گی استغفروا ربکم منه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا نعمتیں ہم تمہاری طرف بہا دیں گے ہمیں کیا کرنی ہے نعمتیں ایک حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کی نظر میں نہیں ہے اگر کچھ ہوتی مکھی کے پر کے برابر بھی کسی اپنے نافرمان اور باغی کو ذرہ برابر بھی نہ دیتے کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے سب کو دیتے رہتے ہیں لیکن جب اس کو اللہ پاک تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے پاک ہے ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے خزانوں کی ہیروں کی جواہرات کی ندی نالوں کی خون کیا کہتے ہیں شہد کی نہروں کی دودھ کی نہروں کی پھلوں کی سونے اور چاندی کی ان خزانوں کی اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے وہ تو بے نیاز ذات ہے ان چیزوں سے پاک ہے یہ سب خزانے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھے انسان اللہ کا پہلے بند تو جائے فرمایا لہو ما السماوات و ما فی الارض اسی کی ملکیت میں ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے کوئی مانے یا نہ مانے جو نہیں مانتے تھے جو روس کا صدر دہریا اس کو کیوں اڑا دیا گیا وہ تو نہیں مانتا تھا اس کی موت کس کی قبضے میں تھی بہت سارے ایسے بڑے بڑے وہ قرآن نے تو جو کہے کہے لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے بادشاہ جن کی کتنی سپورٹ تھی کتنا کیا ترتیب تھی لہو ما ما فی السماوات و فی الارض اسی کی ملکیت میں ہے سب کچھ جس نے مان لیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے نہیں مانی اللہ پاک کی ملکیت تو وہ ناکام ہوا ہے تو اسی کی ملکیت فرمایا عنده الا باذن آخرت میں اللہ پاک کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اپنی مرضی سے اللہ مگر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اس پر عزیز ہے شفاعت کبرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدے میں ہوں گے ایک مسلسل لمبا سجدہ ہوگا اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے راسک سر اے محمد اپنا سر اٹھاؤ سجدہ بس کرو سر اٹھاؤ سلطوطا آپ جو مانگتے ہیں ہم دیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے کہ میری امت کی یار آپ مغفرت کر دے میری امت کی مغفرت کر دے جس پیغمبر کی یہ شان ہو کہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں ہو جب اسے سجدے سے اٹھنے کا حکم ملے اور یہ کہا جائے کہ مانگ یا محمد کیا مانگتا ہے وہ مانگ اپنے لیے جنت نہیں رہا وہ مانگ رہا ہے یار آپ میری امت کی مغفرت کر دے اللہ پاک امت کو کامل رسول پاک کا متبع بنا دے من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ کے لوگوں کے آگے ہونے والا ہے اور وما خلفہم اور جو کچھ کے پیچھے ہو چکا ہے ولا بے شعی امن علم ہی اللہ بناشا کوئی بھی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے بے بماشا مگر اتنے علم کا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے کسی کو دے دیں وسیع کرسی یو حسماوات اور اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہے بڑی ہے زمین و آسمان سے بھی ولا یقود حفظما اور کرسی یا دیگر چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے تھکا نہیں سکتی العظیم اور وہ بلند و بالا عظمتوں والا ہے یہ آیت الکرسی ہے جس کا آخری حصہ آج تلاوت کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل اور صفات کا ذکر ہے کل آخر میں بات آئی تھی منزلزی یشف و ہندو اللہ بزنی کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کے لیے سفارش کر سکتا ہے مقصد کوئی نہیں ہے اللہ بزنی مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں وہ سفارش کریں گے اجازت کی ابتدا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی آپ کو اجازت ملے گی امت کے لیے سفارش کرنے کی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے یہ قرآن مجید نے کئی مقام پہ ذکر کیا ہے شہون اللہ علیہ من فضا کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے راضی ہوں گے سفارش ہوگی ایسی آخری پار سورہ نبا میں بھی یہی بات ہوئی کہ کوئی بھی بات نہیں کرنے کی سکت رکھے گا لیکن جب اجازت ملے گی وہ کال ثواب اور درست بات وہ سفارش کی کرے گا پھر اس میں وفاظ بھی سفارش کریں گے اجازت سے علماء کریں گے شہداء کریں گے کوئی اور بھی اسی طریقے سے سفارش ہوگی لیکن ہوگی بے عصم اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے نہیں صرف اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فلانا ضرور بضرور میرے لیے سفارش کرے گا تو کیا پتا کہ وہ سفارش کے قابل ہی نہ ہو آخرت میں جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ سفارش کریں گے دنیا میں آدمی کسی کے ساتھ اس لیے تعلق لگائے رکھا ہے کہ بھائی آپ میری آخرت میں سفارش کریں ہو سکتا ہے اس کو خود آخرت میں سفارش کی ضرورت ہو تو سفارش نہ کر سکے اس لیے یہ بعض دفعہ عقیدے میں بات بیٹھ جاتی ہے اس کا ازالہ مقصود ہے وہ اللہ کو معلوم ہے کون سفارش کر سکتا ہے ہاں یہ یہ نیک لوگ سفارش کریں گے لیکن ان میں سے ہر ایک جو ظاہری طور پر ان نیکیوں کے ساتھ متصف ہے ضرور سفارش کرے گا یہ کسی کو پتہ نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دیں گے وہ سفارش کرے گا فرمایا یعلم و مابین عیدی ہم خلفہم ہوں اللہ تعالیٰ سب علم سب چیزوں کو ہر وقت ہر آن میں ہر طرح ہر لحاظ سے جانتے ہیں باقی تمام مخلوق کا جو علم ہے وہ کمزور ہے کوئی شخص بھی ہر وقت ہر چیز کا ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے ہر وقت وہ نہیں جان سکتا کسی وقت جس چیز کا وہ ظاہری طور پر دیکھے گا ذہن میں مستحضر کرے گا اس موضوع کو لائے گا اس کی چند چند چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں کوئی ایسی خاص چیز اس کے ذہن میں بھی نہ آئے تو ہر وقت انسان کا علم جو ہے بھی صحیح اس کے پاس تھوڑا سا وہ مستحضر نہیں رہتا تو ناقص کس علم ہے اللہ رب العزت کا علم ہر وقت ہر کسی کے بارے میں ہر وقت جانتے ہیں کون بلا رہا ہے کون دعا کر رہا ہے کون کس کے بیٹا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے کیا کرتی ہو رہی سب اس کو علم ہے یا عالم بین ایدیہم و ماخلف خلفہم ما ایدیہم ما خلفہم میں حال ذکر نہیں کیا ماضی کو جانتے ہیں مستقبل کو جانتے ہیں تو حال کو بطریق اولا جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے جب ہونا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کیا ہوا وہ سب اللہ کے فیصلے سے ہوا تو اللہ کو معلوم ہے <clears throat> یہ یا علم ما بین ایدیہم وما بتانا یہ ہے کہ جو معبود ہے مسلمانوں کا اس کے پاس اپنی مخلوق اور اس کے علاوہ دوسری تمام چیزیں جو مکلف مخلوق نہیں ہیں ان سب کا علم ہے تو یہ ایمان والے کو مومن کو اپنے خالق کا تعارف اپنے معبود کا تعارف ہر وقت مستحضر ہو کہ میرے معبود کو ہر وقت ہر چیز کا علم ہے لہذا میں کیا کر رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں کیا کر چکا ہوں یہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی یہ توحید بتانا مقصود ہے یار مابعل نہیں تھی مماخل پو جو آپ کا معبود ہے اس کو سب کچھ پتہ ہے لہٰذا اب اس انسان کو اگر یہ توحید پر مکمل ہے صحیح معنی میں مواحد ہے اللہ پر اس کا ایمان ہے اللہ کے رسول پر شریعت پر اس کا ایمان ہے تو پھر یہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا کہ اس کا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں پتہ ہے سب کچھ جان رہا ہے قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ علیم بذات صدور ایک تو اقوال کی بات ہے کہ منہ سے کہہ دیا یا اعزاب کی بات ہے کہ کچھ کر دیا یا کوئی ہوا سے حصہ یہ کان یا آنکھ یا اس طرح کسی کو دیکھ رہی ہے تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک ظہری حواس ہیں کسی کا قول کسی کا عمل کسی کو دیکھنا یہ اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے اور وہ ہے دلوں کا بھید کہ وہ ذات دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے تو زہری آزا سے اس کے لیے کیا مشکل ہے اور زہری آزا کا علم وہ ویسے اتمام حجت کے لیے کرام القاتبین بٹھا دی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے آپ لکھتے رہو علم اس کو بھی ہے کہ ایک آخرت میں صحیفہ پیش ہو جائے گا پامبا مَنُوتِيَ کتاب ہو بھی امینی كِتَابَهُ بِشِمَالِ کتاب ہو کہ وہ ضرورت نہیں ہے لیکن ایک میزان عدل کے سامنے جب انصاف کا فیصلہ جج کرے گا تو اس کو گواہ چاہیے اور یہ فرشتے گواہ گواب کتابوں کے حاضر ہو جائیں گے کہ کہ اس کا یہ یہ طریقہ کار تھا یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ رب العزت کو سب کچھ پتا ہے اور یہ ہی تو کمزوری ہے اول تو اس پر ایمان مکمل نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ایمان مکمل ہے تو اس کے مطابق عمل کیوں نہیں ہے پھر اس کے فیصلے کے خلاف اس کی مرضی کے خلاف کیوں ہو رہا ہے جب مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اسے سب کچھ معلوم ہے تو پھر خلاف شرح اور اس کی مرضی کے خلاف گویا کہ یہ تو کوئی نسبت نہیں دنیا کی بادشاہوں کی اللہ رب العزت کے مقابلے میں کہ کوئی دنیاوی ورکر باشندہ ملازم اپنے دنیاوی بادشاہ کے سامنے کوئی نہیں گڑبڑ کرتا ہاں جب اسے پتا ہو کہ میرا بادشاہ نہیں دیکھ رہا میرا حاکم نہیں دیکھ رہا یا آج وہ سفر پر ہے یہ پھر علیحدہ بیٹھ کر لوگ عبت بھی کر لیتے ہیں بدنامی بھی کر سامنے تو کوئی بھی نہیں شیخ نے بھی کہا جد سربر نہاد کہ لوگ اتباع کا ہاتھ سینے پر مارتے ہیں کہ حاضر سائیں جو آپ کا حکم اس طرح اور یہی حاضر سائیں والا سیڈ میں جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا بادشاہ یہاں کے موجود نہیں تو اس کی بدنامی یا اس کے خلاف کوئی شکایت کرتا ہے کیوں اسے پتا ہے کہ وہ اب نہیں سن رہا نہیں دیکھ رہا نہیں جانتا ہے لیکن سامنے کوئی بھی جو ملازم ہے وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کوئی نہیں بدنامی کرتا کوئی ایسا درویش عالم ہوگا سعید ابن مسیب کی طرح کہ حجات بن یوسف کے سامنے بھی بول دے گا بہت سے علماء سٹیج پر ممبر پر وغیرہ تو حق بیات کر دیتے ہیں لیکن جب بادشاہ میٹنگ بلا دے تو یہی ان کی خوشامد کرنے لگ جاتے ہیں یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے حق بات کرنی چاہیے ادھر بھی کوئی پھانسی لگاتا اس نے بلا لیکن وہ تھوڑی سی سیٹ یا فور سٹار ہوٹل کے ایک رات کی رہائش ہو گئی تو مولانا صاحب نے بھی سمجھ لیا کہ کمال ہو گئے یہ پتنی بعد میں کبھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ غلط بات اصل تو اندر سلطان جائے یا اند مجلس ہی ہے ویسے ہندر سلطان جہندل ممبر بھی ہے لیکن اصل تو جب سامنے ہے تو بتانا چاہیے تو <clears throat> بادشاہ کے سامنے کوئی نہیں کرتا وہ کوئی کوئی ہوتا جب ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہائی ہے لا یموت ہے قیام ہے غیر فانی ہے لا سنتوں ولا نوم ہے ہر وقت وہ منتظم ہے مدبر ہے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جانتا ہے کیا یہ کر رہا ہے تو جب یہ عقیدہ ایمان والے کا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر باوجود دیکھنے کے یہ نافرمانی کر رہا ہے تو تو یہ بغاوت ہے ایسا تو دنیا بھی کوئی بادشاہ بادشاہ کے سامنے دیکھ رہا ہو تو کوئی نہیں اس کی بغاوت کرتا یہ پھر بہت بڑا جرم ہو گیا ہے کہ جب عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے سمجھ رہا ہے علیم بذات صدور بھی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ عزیز سنتے تھام جا اس کے تحمل پر بڑی سخت ہے گرفت اس کی تحمل تو ہے اس کا قوت برداشت اس کی بہت بڑی ہے کہ دیر گیری ہے لیکن پھر سخت گیری ہے دیر گیری کو انعام نہیں سمجھنا چاہیے کوئی دیر گیری کو انعام سمجھے تو وہ احمق ہے کہ صدیوں حکومت دی فرون کو آخر پکڑ لیا صدیوں حکومت دی بخت نصر کو آخر پکڑ لیا صدیوں حکومت دی دوسرے نمرود کو آخر پکڑ لیا دیر گیری سخت گیری ہے دیر گیری کا مطلب رضا نہیں ہے کہ ہم راضی ہیں اس لیے تم یہ کام کرتے رہو تو تحمل ہے اس کا جب یہ عقیدہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ علیم بذات صدور ہے اور پھر یہ عقیدہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے وہ نم من نقیدی متین وہ ڈھیل دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسما دھیل دے رہا ہوں کہ اور کچھ کرنا ہے تو کر لے اسما گناہ اور کر لے پھر نبت شرب کل شدید پھر کام ہے کہ اس کا بدل لے گا جو آپ کو پتا تھا کہ میرا رب میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے باوجود تو اس کے سامنے ہر درمی اور زد و انعد اور سرکشی اور بغاوت اور خلاف پشنا کام کرتا رہا تو یہ تو پھر باغی ہوتے ہیں لوگ ایسے پھر سخت پکڑ ہوگی تو گویا کہ ایمان کمزور ہے اگر ایمان کامل ہے توحید کے اوپر تو پھر اللہ کو جب جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سب کچھ سن رہا ہے تو پھر کیوں خلاف شرح ہو رہی بات دھوکہ کیوں ہو رہا جھوٹ کیوں ہو رہا فراڈ ہو رہا ہے اور کوئی گناہ ہو رہا ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ رامن کاتمین لکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ دنیا کا یہ عقیدہ تھا اور عجیب عقیدہ تھا ایک خاتون نے خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا پوچھوایا کوئی بیجا بندہ عجیب مسئلہ ہے دوستوں مسئلہ یہ ہے قاضی امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ چیف جج تھے ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں اور ہارون الرشید کی بڑی حکومت تھی بہت بڑا چرچا تھا خلافت عباسیہ کی گویا کے عروج کے بعد پھر انتہا اور زوال ہوتا ہے نا لیکن عروج و بال کا زوال یہ خلافت عباسیہ کا عروج کا دور تھا ہارون الرشید کا تو امام صاحب امام یوسف جو امام ونیفہ کے شاگرد ہیں یہ قاضی القزاد تھے عورت نے استبتا بھیجا مفتی صاحب قاضی یوسف کے پاس کہ رات کو میں چھت پر چرخہ کات رہی تھی اللہ رب العزت کی روشنی سے جس کا ٹیکس نہیں ہوتا چاند کی روشنی سے میں چرخہ کاٹ رہی تھی کہ شاہی وفد گزرا وہ عجیب وفد تھا آج صاحب حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بادشاہ یہ بادشاہ تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچے کہ باوجود اس کے کہ ان ظاہری وسائل کے نہ ہوتے ہوئے ان بادشاہوں کا عجیب روب اور غرور اور دبدبا اور اتنے زیادہ لشکر ان کے ساتھ جا رہا ہے تو اونٹوں پر چراغ اور یوں اور وہ وقت جا رہا تھا تو اس خاتون کے چھت کے اوپر روشنی تھوڑی دیر تک رہی بادشاہ کے وفد کی جو گزر رہا تھا اس نے مسئلہ پوچھا قاضی ابو یوسف صاحب سے کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی اللہ رب العزت کی روشنی سے لیکن درمیان میں کچھ روشنی بادشاہ کی پڑی ہے وہ جو زہری چراغ جلا کر گزر رہے تھے تو اب یہ سود میں بیچوں میرے لیے اس کا پیسہ حلال ہے یا نہیں میں کسی سے مسئلہ نہ پوچھوں تو کوئی نہیں جانتا ہے میں چھت پر اکیلی تھی لیکن جس کی رضا کے لیے پوچھ رہی ہوں بین ایدیہم وما خلفہم وہ تو علیم بذات صدور وہ سب کچھ جانتا ہے تو میرے لیے یہ حلال ہے یہ سود کتا ہوا اس پر رقم لینا عجیب بات ہے دوستہ کتنی کتنی کمزور بات ہے یعنی ہلکی سی بات ہے اتنا احتیاط متقی لوگوں کا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے امام یوسف بھی پھر ظاہر ہے کہ بہت بڑے امام کے شاگرد پھر اتنی بڑی سلطنت کے چیف جج کہا بات یہ ہے میری نظر میں یہ اس بغداد کے شہر میں وہ ایک ہی خاتون ہو سکتی ہے پتہ کر کے آؤ یہ بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہن معلوم ہوتی ہے اور اس درجے کی کوئی متقی ہی نہیں کہ عارضی طور پر بھی اگر روشنی مل جائے کسی کی تو اس کا کی مدد سے قطع ہوا سود بھی میرے لیے حلال نہیں یہ آپ معلوم کر کے آؤ سائل کو کہا کہ یہ بشر حافی کی بہن ہے جو تقوی کے اس مقام کے اوپر ہے یہ وہی مسئلہ پوچھ سکتی ہے اور کوئی نہیں وہ سائل کیا واپس آیا حضرت باپ بشر حافی کی بہن نے یہ بات پوچھی ہے کہا اس کو کہو اس رات کا پورا قطع ہوا سوت وہ بشر حافی کی بہن کے لیے تو فتویٰ یہ ہے کہ وہ صدقہ کر دے کوئی اور خاتون ہے تو حلال ہے اس کے یہ ہے عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اور بشر حافی کون ہے بشر حافی یہ سچے اللہ کے ولیوں کی داستان ہے کلام ہے والہانہ ہمیشہ دہرائے گا زمانہ یہ کسی ہنسی کا نہیں فسانا یہ ایک عاشق کی داستان ہے تو بشرحافی کون ہے کہ جب اللہ پاک نے ان مرحلوں میں بھیجا یہ ایک ترقی ہوتی ہے نا حص صاحب آپ کی ہیں وہ اتنا گریڈ پھر چیف اور فلاں منیجر یہ اللہ کے ولیوں کی بھی کوئی ترقیاں ہوتی ہیں اس ترقی کے مراحل میں وہ گزرتا ہوا وہ اس مقام پہ پہنچا بشرحافی کہا اللہ رب العزت قسم اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں والارض فرشناها فنم الماهدون قسم اس زمین کی جس کو میں نے بچھونا بنایا فرش بنایا قالین بنایا اس انسان کے لیے اور کتنا اچھا ہوں میں قالین بچھانے والا تو جب رب میرا قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے قالین بنائی زمین تیرے لیے اور بشر پھر جوتا پہنے اللہ کی زمین کے درمیان میں کوئی کسی اور کی کو لائے پاؤں بھی میرے رب نے بنایا زمین بھی میرے رب نے بنائی پاؤں کو چلنے کے لیے بنایا زمین کو فرش کے لیے بنایا اس کے درمیان میں جوتے کا مائل بے کے لیے مناسب نہیں ہے یہ اللہ کا اللہ کا عجیب بندہ اور دیکھو پھر بغداد کے ایک راستے سے یہ جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے لٹرین مٹرین نہیں تھی اب تو جس میں بڑا میناس پرشور دفتر ہے اسی کے ساتھ ٹٹی کھانا یہ انگریز نے سکھایا ہے اسی کے ساتھ ٹٹی کھانا یہ کیا بات ہے تھوڑا دور رکھ دینا چل کر باہر چلے جاتے بس تو اس وقت یہ باتھ روم نہیں تھے بے شرحافی دور جاتے تھے اللہ کا نظام دیکھو اسی راستے سے جنگ یہ گائے بیل بکریاں وغیرہ گزرتی تھی کوئی گائے بیل بکری وغیرہ راستے میں پیشاب اور فضلہ نہیں کرتی تھی اس کو قوم سکھانے والا نہیں تھا خود نہیں کرتی تھی ایک دن ایسا ہوا ایک شخص گزرا اور بھینس کا گائے کا وہ فضلہ اس کو معلوم ہوا تو معلوم ہونے کے بعد اس نے یہ کہا کہ پتہ کرو بشرحافی وفات پا گئے پتہ کرو حافظ وفات پا گیا کہ یہ جانور اللہ رب العزت کی طرف سے معمور تھے کہ جدھر سے ہمارا یہ نیک بندہ گزرتا ہے اس جگہ پیشاب پہانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ وہ ہو گیا چنانچہ پتہ کیا تو حافظ کی وفات ہو چکی تھی تب وہ جانوروں نے بھی حکم ماننا ختم کر دی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تو جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے تو پھر تھوڑی تھوڑی بات پہ بھی تحقیق آئے گی اور پوچھے گا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کس میں ہے یا ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ سب کچھ جانتا ہے ولا من علمه الا بما شاء کوئی چیز بھی مخلوق میں سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ شاء مگر اللہ پاک جس کو جتنا چاہے دے دے علم بس اتنا ہی وہ سنبھال لے تو بڑی بات ہے وسیع کرسی سما سماوات والارض میں جتنا بھی جامع مانے کروں تو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ پیر کے دن بات کریں گے السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنے علم کا جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دے وسیع کرسی السماوات والارض اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہے زمین و آسمان سے اور زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے تھکاتی نہیں ہے وہ علی العظیم اور وہ بلند و بالا عظمت والا ہے یہ آیت الکرسی ہے گزشتہ ہفتے میں بھی اسی کے متعلق فضائل سے بات ہو رہی تھی یاب ما بین ایدیہم بما خلفہم پر بات ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے ہر وقت جانتا ہے ہر حال میں جانتا ہے خاص سمندر کی گہرائی ہو راہ کی تاریکی ہو کچھ بھی ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ دیکھو انسان ایک محدود چیز ہے کمزور چیز ہے مخلوق ہے وہ بالکل ہی نالائق ہے اور ضعیف ہے لیکن ہماری اب جو نگاہ ہے یا قوت سماعت ہے یا بصارت ہے وہ ایک مسجد کے حال میں حاوی ہے اور جو کچھ بھی کوئی چل رہا ہے پھر رہا ہے بول رہا ہے علم میں آ رہا ہے تو یہ ایک تھوڑی سی جو یہ نعمتیں ہیں یہ اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں اور ان میں بھی ایک حد تک صلاحیت ہے چیز دیکھنے کی سننے کی سمجھنے کی سب اب اسی چیز کو جب اللہ رب العزت کی طرف لے جائیں گے تو وہ تو خالق ہے ان چیزوں کا جو خالق ہے سانع ہے بدی ہے بدی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے چیز کو بغیر کسی نقشے کے اس سے پہلے کوئی ماڈل نہیں تھا اور وہ خود موجد ہے اس چیز کا اور اس نے پیدا کیا تو وہ پھر اس کا عرش اسی طرح اس کا علم اسی طرح اس کا صفات اس طرح تو پھر جب ایک انسان اتنے دائرے تک اس کی یہ حواس کام کر رہے ہیں تو اللہ پاک پوری کائنات جس نے جس کائنات کو اللہ نے بنایا وہ سب کائنات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سمجھ رہا ہے سب اس کے علم ہے ایک تحریہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے میں نے کسی جمعے کی مجلس میں یہ بات بتائی تھی کہ تقریر کے دوران اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کسی کو کہ آپ دودھ کا برتن پال کے لے آؤ وہ لایا اس کو کہا کہ اس میں مکھن کہاں ہے اس نے کہا جی تو سارے دودھ میں ہی ہے تو کہا جب ایک مکھن سارے دودھ میں ہو سکتا ہے وہ خالے کے کائنات ساری جگہ میں کیوں نہیں ہو سکتا ایک دفعہ ایک بیان میں ایک دہریہ نے سوال کیا کہ امام صاحب سے اس وقت کے معتزلہ کا فرقہ بہت سر چڑھا ہوا تھا ہر دور میں کچھ فرقے ایسے ہوتے رہے ہیں پھر ان کو حکومتوں کی بھی شاباش ملتی ہے تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی تھا تو پھر اس کے بعد بھی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کو امام صاحب نے اب دلائل یہ جٹ آدمی کہاں دلیل قرآن حدیث کیا سمجھے انہوں نے کہا بھائی نو سے پیچھے گنتی پڑھنا شروع کرو اشرا تاس سمانی سبا تسا خمسا اربا ثلاثہ اسنان واحد کہا پیچھے پڑھتے جاؤ نا واحد سے پیچھے بھی پڑھتے جاؤ کہا واحد کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے کہا اللہ پاک اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا جب واحد کے پیچھے کچھ نہیں تو اللہ وہ سا وہ سمجھ کہتا ہے ہاں بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں عقلی سوالات وغیرہ ایسی پھر اللہ آپ کی طرف سے بھی اکا ہوتے ہیں جواب ہو لمحہ ہو یا بین ایدیہم بماخل کو جب یہ ادراک اور یہ عقیدہ یہ نظریہ انسان کا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر ناظر ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے بہت سارے گناہوں سے انسان چھوٹ جائے گا مشہور بات اس لڑکی کی جس کو امی نے کہا تھا دور فاروقی میں کہ دودھ میں پانی ملا دو تو لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین کو ہے پانی نہیں ملانا ہے تو ماں نے کہا امیر المومنین ادھر کہاں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو وہ کہنے لگی امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اب رات ہے نماز سے پہلے تحجت کے وقت کی بات ہے تو یہ نظریہ جب ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے ہمارے ہر حرکت و سکون کو ہمارے ہر جائز و ناجائز کو ہر حلال و حرام کو ہر نیکی اور بدی کو تو پھر بہت سارے گناہوں سے ازالہ ہو جائے گا فرمایا کی تو نبشی من علم ہی اللہ بماشا و لائفی میں جمع لایا ہے مطلب جن ہوں انسان ہو کوئی اور مخلوق ہو فرشتے ہوں کوئی بھی ہو و لائفی تو امن علم ہی کہ انہیں کچھ بھی احاطہ اللہ تعالیٰ کے علم کا وہ ساری مخلوق خواہ علیحدہ خواہ اکٹھے ہوگا اللہ کا جو علم ہے وہ ساری مخلوق مل کر اللہ کے علم کو اپنے احاطے میں لانا چاہے تو وہ نہیں لا سکتی اتنا اللہ تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے علم تو لامتناہی ہے ہی ہے اب تو کائنات بھی کرنے والوں نے کہہ دی کہ اتنا عالم آگے ہے اتنا عالم آگے ہے وہاں سیارے بھی نہیں چل سکے اقبال نے کہا نا ڈھونڈنے والا ستاروں کی ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا کہ وہ ادھر ادھر تو یوں پھیل رہا ہے یہ نہیں سوچتا کہ اتنا بڑا یہ کائنات بنائی کس نے ہے اس کو کیوں نہیں ڈھونڈتا ہے جب اس کو ڈھونڈ جائے گا یہ سارا کچھ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اسی کا ہے یہ اس کی کائنات میں تو سرگرم ہے سیر کر رہا ہے ادھر فضائی سیارے لگا رہا ہے ادھر یہ اور جس نے بنایا ہے اس کا اس کا نہیں یہ پتہ حاصل کرتا یہ کتنی معلوم کی بات ہے فرمایا بولا شیدی کوئی بھی تمام انبیاء بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام فرشتے بھی اور فرشتوں میں سب سے بڑے جو ہر فرشتے کا اپنا اپنا نمبر ہوتا ہے کسی کا بارش کا کسی کا کیا کسی کا کیا تو وہی لانے والا فرشتہ وہ جبرائیل علیہ السلام اور اس کے ماتحت پھر اور سارے ہیں یہ فرشتہ سب سے اونچا ہے کہ یہ علم والا فرشتہ ہے یہ آسمانی کتابیں لے کر آتا ہے انبیاء کے قلوب پر یہ فرشتہ ہو سب انبیاء ہوں سب فرشتے ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی من اللہ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور نبی کا علم اپنا ذاتی علم نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے سورہ کاف کا آپ مطالعہ کریں کہ جب مشرقین مکہ نے سوالات کیے تو آپ نے کہا کل جواب دوں گا کل وہی نہیں آئی اور کئی دن نہیں آئی آپ پریشان ہو گئے پھر جب آپ بہت پریشان ہو گئے تو دعائیں اور ازاری اور پریشان ہو گئے جب کوئی اللہ پاک ناراض ہو گئے تو پھر نازل ہو گئی لیکن فرمایا کہ نبی ہم بھیج دیتے لیکن آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا ہمارا نام ساتھ کیوں نہیں لیا تو علم نبی کا ذاتی نہیں ہے اگر ذاتی ہو تو پھر جب سوال ہوا مشرقین مکہ نے سوال کیا تھا سنگندر کا روح کا اور اصحاب کا یہ تین سوال تھے تو جب آپ کا علم اگر ذاتی ہے تو اسی وقت جواب دینا چاہیے تھا آپ پر ابھی تک سورہ نازل نہیں ہوئی تھی یہ علم نہیں آیا تھا آپ نے کہا کل بتا دو انشاءاللہ نہیں کہا تھا وہی بند ہو گئی اصلاح کے لیے کہ آپ نے انشاءاللہ کہنا تھا تو پھر ہم کل بھیج دیتے ان شاء کبھی بھی آپ ایسا نہ کہیں کہ کل ہو جائے گا مگر یہ کے ساتھ انشاءاللہ کہیں یہ تو بات ہو گئی انشاءاللہ سمجھانے کی لیکن اس سے جو علم ذاتی نہیں نبی گا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے چنانچہ قرآن پاک آپ نے کئی مقام پہ فرمایا ذالک من نمبائل غیب نوخی ہی اور ایک اور مقام میں فرمایا کہ ملم نقص بہت ساری باتیں ہم نے اب بھی آپ کو نہیں بتائی ہیں بہت ساری بتا دی ہیں تو فرمایا ولا من علمه الا بما شاء سورہ یوسف میں جو عجیب بات ہے اور کبھی انشاءاللہ کئی ساتھی آپ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کے موضوع پہ جو میں بیان ہو انشاءاللہ دیکھیں گے وہ سورہ یوسف بہت عجیب نصیحتوں والی صورت ہے اور پورے قرآن میں یہ ایک ہی صورت ایسی ہے جس میں ایک پیغمبر کا واقعہ من الابتدا الى الانتہا ہے اور کسی پیغمبر کا واقعہ یوں اکٹھا نہیں ہے اس میں ان کا جو مذاکرہ ہے وہ تو فرمایا وفوق کل ذی علم عالم ہر جاننے والے سے بڑا کوئی جاننے والا ہے عام عالم عام پیغمبر کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ ہر جاننے والا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عقل کل ہوں بلکہ اس سے بڑا بھی کوئی ہے اپنے علم کو اس کی طرف نسبت کرے اس کا سہارا لے بہت ساری آسانی ہو جائے گی حضرت موسی علیہ السلام کے بیان کی بات امام بخاری نے جو نقل کی ہے تو ایک شخص نے سوال کیا وہ اچھا بیان ہو گیا نا اچھا بیان ہو جاتا ہے بعض دفعہ الہامی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بیان موضوع میں کوئی ذہن میں بات تھی لیکن اس بزرگ کے ذہن کو ایسا شرح صدر ہوا کہ بہت اچھا بیان ہو گیا یہ تو عام عالم کی بات ہے جب ایک نبی بیان کرے طلب صادق ہو لوگوں کی تو بہت اونچا بیان ہو گیا وہ شخص خوش ہو گیا یعنی اتنا عجیب بیان موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو کہنے لگا حضرت آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کوئی نہیں ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی ایسا نہیں بے شک علم تشریح کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا لیکن یہ بات پسند نہیں آئی واللہ عالم کہنا چاہیے تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ہمارا ایک درویش بندہ رہتا ہے دریا کے کنارے پہ رہتا ہے آپ اس کے ساتھ جائیں اور علمی سفر کریں یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو پورا واقعہ آتا ہے چلے گئے بہرحال وہ بندہ مل گیا تفصیلی بات وہ کشتی میں بیٹھے یہ ہو کشتی میں جب بیٹھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے دریا کے اور سمندر کے کنارے سے پانی لیا خضر علیہ السلام نے نو علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ کو پتہ ہے اس چڑیا نے چونچ میں پانی لیا ہے علیہ السلام نے کہا جی بالکل کہا سمندر میں کیا کمی آئی ہے اور کچھ بھی نہیں کہا ہمیں جو مجھے آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے نا یہ مثال ہے اس کی کہ چڑیا نے سمندر سے جو پانی لے لیا سمندر میں کوئی کمی نہیں آئی اور چڑیا تو خوش ہو گئی کہ منہ پانی سے بھر گیا ہے اب میں بہت پانی والی ہو گئی ہوں میرے اور آپ کے علم کی مثال اتنی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اللہ نے علم دیا ہم نے سمجھا ہمارے پاس بہت علم ہے لیکن ادھر دیکھو اللہ کے پاس کتنا علم ہے ادھر تو موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ ایک علمی سفر کرایا کہ آپ سے بڑے عالم خضر علیہ السلام ہیں اور خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے اعلامی طور پر دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ چڑیا کی پانی کو پلانے کے لیے پینے کے لیے بھیج دیا اور یہ بات موس علیہ السلام کے سامنے کر دیں ولا تو نبی شعیل علم ہی اللہ بماشا جس کو اللہ تعالیٰ جتنا دے دے وہ اتنا ہی علم سنبھال لے یہی بہت بڑی بات ہے آخرت میں میدان حشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اتڑیوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا پھر رہے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا فرشتوں وغیرہ کے ذریعے سے کون لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تھا کہ شریعت کی یہ یہ باتیں کرنے کی ہیں یہ یہ باتیں نہ کرنے کی ہیں لیکن اس کے مطابق ان کا علم نہیں تھا اس لیے یہ اپنی اندریاں اور توجری کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر لیے لیے پھرتے ہیں کہ سوال و جواب ہوتا رہے گا یہ بتاتے رہیں گے کہ ہمیں تو پتہ تھا فلانا گناہ نہیں کرنا ہے فلانا گناہ نہیں کرنا ہے فلانے اچھے کام ہیں لیکن بس نفس و شیطان کے یہ جال میں پھنسے رہے اور عمل نہیں کیا یہ وہ سزا مل رہی ہے تو علم تھوڑا سا بھی ہو لیکن علم اس کے مطابق عمل ہو یہ علم نہ پھیلے اور علم کے مطابق عمل نہ ہو تو یہ علم وہ ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ علم لا یکشاں اے اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ جو نفع نہ دے نفع علم کیا دیتا ہے کہ بندہ کسی جگہ پر جائے اور بات اچھا کرے اور لوگ نوٹوں کے ڈھیر لگا دے یہ علم نافع ہے علم نافع یہ ہے کہ جب بات پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ شریعت کی بات ہے اور ایمان والا اس پر جان دے دے کہ اس کے اوپر تو میں نے عمل کرنا ہے میرے لیے یہ ہے علم نافع اور من قبل اللہ وہ دل جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے جس دل میں رونا نہیں آتا جن آنکھوں میں برسنے کی صلاحیت نہیں ہے خوف خدا سے وہ وہ وہ یا رب مجھے دل دل نہ دے ہو ہو جو حدیث میں آتا ہے نا دو بندوں پر اللہ پاک بڑا رش کرتا ہے ایک تو وہ دو آنسو ہیں ایک شہید کا اور ایک اللہ کے راستے میں رونے والے کا دعا کرتے ہوئے دو بندے اور ہیں کہ ایک شخص شادی شدہ نوجوان اور رات کے آخری حصے میں بابو ہو کے اللہ کے سامنے قیام و سجود میں جب کھڑا ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ جوان ہو اور صبح کے وقت میاں بیوی دونوں کی نیند پوری ہو جاتی ہے پیار کو زیادہ دل چاہتا ہے لیکن اس کو اللہ سے پیار زیادہ ہے یہ اٹھ جاتا ہے اس وقت بستر سے اور قیام و رکوع سجود میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ پاک اس بندے پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے دیکھو تم تو کہتے تھے یفسدون فی الارض یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے یہ تو اپنی خوبصورت بیویوں کو اپنے نرم و نازک بستروں کو خیر آباد کر کے میری خشیت رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرا وہ شخص حدیث میں آتا ہے ایک غزوہ سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا سو جاؤ سو جاؤ تو جس صحابی کی ڈیوٹی لگی وہ تو ہوا ہی کہ جاگنا ہے ایک اور بھی حالانکہ سارے سفر سے تھکے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں اور وہ مجاہد جو دن کو جہاد کرتا ہوا تھکا ہوا تھا اور تو سو گئے اور یہ کھڑا ہو کے اللہ کے قیام میں تلاوت میں مصروف ہو گیا اللہ پاک نے فرشتہ کو فرمایا کہ سارے تھکے ہوئے تھے یہ تھکا ہوا نہیں تھا اس کی دل کی دنیا میں وہ معرفت ہے اس نے یہ موقع اچھا سمجھا کہ سب سو گئے میرا معبود تو حی اللہ یبود ہے ہاں، اللہ اللہ الہ الا هو الحی وہ تو زندہ ہے اور تھکاوٹ والی حالت میں یہ ٹوٹے ہوئے جسم میں جب اللہ اللہ نکلے گا تو پھر وہ رب تو رحمان ہے وہ تو رحمتوں کے انبار لے کے منتظر بیٹھا ہے کب کوئی آ رہا ہے اور اس حالت میں تو پھر دیتا ہے تو میں ان دو بندوں پر اللہ کو رش فخر آتا ہے ایک جہاد سے نیکی کے کام سے آیا جہاد سے ٹوٹا ہوا جسم صوبے مجاہدین یہ قیام میں کھڑا ہو گیا اور ایک وہ شخص جو نوجوان ہے شادی شدہ ہے اور آپ کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی واجب نہیں ہے تحجد امام بخاری رحم اللہ کے نزدیک سنت موقع ہے باقی کے نزدیک سنت موقع بھی نہیں ہے اگر نہ پڑھے تو وہ نگار نہیں ہے لیکن یہ کھڑا ہو گیا کس کو یاد کرتا ہے فرمایا کسی کو اپنا مربی سمجھو عالم سمجھو اس کو مرشد سمجھو پیشوا سمجھو اس سے مسئلہ پوچھ کے جاؤ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سارے مسائل کے بارے میں انہوں نے کہا لا آدری امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسئلے کے بارے میں آتا ہے کہ چالیس کے لگ بھگ ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہا لا آدری مجھے پتہ نہیں ہے اس کا اور ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں من العلم اس نے یہ کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا فَإِنَّهُ مِنَ الْعِلْمِ یہ بھی علم کی بات اس نے کی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے سب کچھ جاننے والا وہ اللہ رب العزت ہے اس کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا بلا بھی تو من علمه الا بما شاء مگر جس کو اللہ بار جتنا دے دے جس وقت دے دے وہی ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ کر دیں اور بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صبح اور اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہے زمین و آسمان سے اور ان چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے اور وہ بلند و بالا عظمت والا ہے یہ آیت الکرسی ہے ولاخیتون بشیء من علمه الا بما شاء میں یہ بتایا کہ کوئی بھی مخلوق میں سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی لا متناہی علم ہے جو ذات خود لا متناہی ہو تو اس کی صفات بھی لا متناہی ہوتی ہیں جو ذات خود لازوال ہو تو اس کی صفات بھی لا ہوتی ہیں یہی وجہ ہے جن لوگوں نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی صفت اور کلام کہا مخلوق نہیں کہا تو وہ بھائی ہمیشہ یہ قرآن رہے گا اور اس پر زوال نہیں آئے گا ایک تو قرآن مجید نے خود بتایا کہ بل وہ قرآن و مجید الفی لوہ محفوظ لوح محفوظ عرش کے ساتھ تختی ہے اس کو کہتے ہیں تو عرش اللہ رب العزت کی کے جلو افروز کی جگہ ہے تو وہ اس پر زوال نہیں تو لوح محفوظ کی تختی پر زوال نہیں قرآن مجید اللہ کی کلام اور صفت ہے اس پر بھی کوئی زوال نہیں نہ دنیا میں اس کو کوئی ختم کرے گا اور نہ مدان حشر کے بعد قیامت میں بھی یہ ختم نہیں ہوگا جیسے اور اللہ کی صفات ختم نہیں ہوگی ایسے ہی یہ بھی تو اللہ کا علم <clears throat> وہ لامتناہی ہے اللہ کی صفت جیسے اللہ لامتناہی ایسے علم بھی جیسے اور صفات پر زوال نہیں ایسے علم کی صفت پر بھی زوال نہیں فرمایا وسیع کرسی سماوات کرسی کا لفظ جو ہے یہ لغوی معنی تو اس کا بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں مخصوص قسم کی نشست کو کرسی کہتے ہیں اور یہ کرسی جس لفظ میں اردو زبان میں جس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں عربی میں بھی اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام کا مسلک تو یہ ہے کہ کرسی سے مراد ہے علم الہی قدرت الہی کرسی کوئی الگ چیز نہیں ہے بس اس سے یہ بتایا جا رہا ہے وسع کرسی ہو اسماوات ولاس یعنی وسع علم ہو اسماوات ولاس کہ اللہ کا علم اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ زمین و آسمان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئی ہے یہ مسئلہ کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ کرسی سے مراد علم ہو ہے قدرت ہو ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور بزرگ ہیں اور بڑے صوفیاء کا شجر نصب بھی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتا ہے ان بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ کرسی اور عرش الہی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں بس مترادف الفاظ ہیں معنی ان کا ایک ہی ہے سمستوا العرش یعنی جلس اللہ تعالیٰ کما شان ہو العرش کہ اللہ پاک اپنی شان شیان شان عرش کے اوپر جلوہ افروز ہیں اس مقام پہ عرش فرما دیا اس مقام پہ کرسی فرما دی کرسی اور عرش یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ایک صحابہ کی جماعت ان کا مسلک ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ کرسی اور عرش یہ دونوں الگ چیزیں ہیں اور اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث کے کہ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کرسی سے کیا مراد ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرسی سے مراد اللہ رب العزت کی نشست گاہ ہے کما ہوا ہو اور کرسی کو کئی فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے جیسے کہ عرش کو کئی فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اب اس پر عرش گویا الگ چیز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اور کرسی الگ چیز ہے تفاصیر مختلف تفاصیر کی سیر کر کر کے یہ اندازہ تو مجھے ہوا ہے کہ عرش کرسی سے بڑا ہے اور عرش کے مقابلے میں کرسی چھوٹی ہے لیکن زمین و آسمان یہ تمام فلکیاتی نظام یہ عرش اور کرسی کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں اس پر سراہتن ایک حدیث ہے کہ خاتون نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں یہ آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو کرسی کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا بس یہ کرسی اور میں عرض تو آپ نے فرمایا کہ <clears throat> کرسی اللہ رب العزت کی نشستگاہ کما ہوا شان ہو ہے اس کے مقابلے میں یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں کہ بہت بڑا صاف چٹیل میدان ہو اور اس کے درمیان میں ایک انگوٹھی پھینک دی جائے تو صاف چٹیل میدان کی مسافت دور کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی جو حیثیت ہے ایسے ہی اللہ پاک کی کرسی کے مقابلے میں اس دنیا کی مخلوق کی کائنات کی نسبت ہے کہ یہ اتنی چھوٹی ہے اللہ کے کرسی کے مقابلے میں تو کرسی <clears throat> یہ سوال ہوا میں نے بتایا کہ میں کوشش کرتا رہا کہ مجھے سراحت نظر آئے کسی تفسیر سے کہ کرسی بچھائی گئی پہلے اور عرش اوپر بچھایا گیا یا عرش پہلے بچھایا گیا کرسی اوپر بچھائی گئی سراحت کسی نے نہیں لکھی ہے میرے علم میں نہیں ممکن ہے کسی اور بڑی تفسیر بارے میں لکھی ہو لیکن جو اندازہ ہوا کہ ان حضرات نے ان روایات کو جمع کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کو عرش عظیم کہا ہے اور کرسی کے ساتھ عظیم کا لفظ نہیں آیا لہذا عرش اصل تخت ہے اور تخت کے اوپر کرسی ہے اور کرسی کے اوپر کا مطلب کما ہوا ہے یہ ایک اس طرف رجحان جاتا ہے جو بات میں نے آپ کو کی ہے کہ وہ عرش کو عظیم کہا کرسی کو عظیم نہیں کہا پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ الگ ہیں اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتے الگ ہیں اور کرسی اور عرش والے فرشتے حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے کہ کسی لکڑ کی چارپائی یا تخت کے اوپر کوئی وزن والا کوئی چیز رکھ دی جائے یا وزن والا انسان یا کوئی بیٹھ جائے تو اس میں ایک چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اس طریقے سے عرش اور کرسی کی ایک چرچراہٹ کی آواز آتی رہتی ہے اللہ رب العزت کے جاہ و جلال کی وجہ سے رہی بات یہ کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں بہت مسافت ہے اور ہزاروں حجابات حائل ہیں اس جگہ پر حدیث کی تائید ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حجابات کے ذریعے سے عرش اور کرسی کے فرشتوں کے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا رک گیا ان حجابات کے ذریعے سے ورنہ ان کا نور الگ ہے فرشتوں کا اور ان فرشتوں کا جو کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کا نور الگ قسم کا ہے اگر ان کے درمیان سے حجابات کو ہٹا دیا جائے تو کرسی کے اٹھانے والے فرشتے وہ جل جائیں گے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے نور کے آس کی وجہ سے تو درمیان میں اللہ باب نے حجابات رکھے ان حجابات کی بات تو قرآن مجید نے سورہ نجم کے اندر تفسیر کے ساتھ کی ہے جب رسول باب صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کا یہ موقع سفر نامہ پیش آیا تو وہ حجابات تو ہیں اور وہ حجابات ہی اس ترتیب کے تھے کہ اوپر اللہ رب العزت کا جو عرش اور نورانیت یا جاہ و جلال تھا وہ جبرائیل علیہ السلام کی برداشت کے قابل نہیں تھا تو کہا کہ ہم صدرت المنتہا تک ہی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کے اندر یہ وصف رکھا ہے آپ کو بلایا جا رہا ہے آپ تشریف لے جائیں کہ میں اگر اوپر جاؤں گا تو پھر میں جل جاؤں گا ہمارے اندر صلاحیت اتنی ہے کہ ہم صدرت المنتہا جبکہ یہ بھی نورانی مخلوق ہے ظاہر ہے کہ نور نور میں مختلف اختلاف ہے یہ ایک نور اس کا ہے ایک نور سورج کا ہے ایک نور چاند کا ہے ایک اس اس بتی کا ہے ایک جو موم بتی کا ہے ایک عام چراغ کا ہے ایک ستاروں کا ہے تو جب دنیاوی اعتبار سے نور مختلف تو اسی اعتبار سے اللہ پاک کی نورانی مخلوق اور اللہ پاک کے اپنے نور یہ بھی مختلف انواع مختلف اقسام کے ہیں یہ الگ نور ہے وہ الگ نور ہے لہٰذا آپ اوپر والے نور کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ تشریف لے جائیں اور ہمیں اجازت سے رقص رت المتہ اکا کیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نور الگ الگ درجات کے اعتبار سے مختلف ہے ایک حدیث میں فرمان رسول نقل کرتے ہیں حضرت مقاتل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ چار فرشتے جو کرسی کو اٹھائے اٹھایا ہوا ہے انہوں نے ان کی جو ٹانگیں ہیں اور پاؤں ہیں ان فرشتوں کے وہ زمین کی گہرائیوں کے اندر چلے گئے اور انہوں نے اپنے کندھے اور منہ کے ساتھ گویا کہ سہارا دیا ہوا ہے کرسی کو ایک فرشتے کا چہرہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے اور وہ ہر وقت انسانیت کے لیے جن کے جنوں کے لیے ان کے لیے بس دعائیں کر رہا ہے رزق کے واسطے دوسرا پایا جس فرشتے نے کرسی کا اٹھایا ہوا ہے اس کی شکل بیل کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور وہ جانوروں کی رزق کے لیے دعا میں مصروف ہے یہی اس کو حکم ہے تیسرا فرشتہ جس نے تیسرا پایا کرسی کا اٹھایا ہوا ہے وہ شیر کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہے وہ تمام درندوں کے اور ان چیزوں کے لیے رزق کے واسطے دعا کرتا رہتا ہے چوتھا پایا کرسی کا اس فرشتے کی ظاہری شکل شاہین کے ساتھ ملتی ہے اور وہ پرندوں کے لیے رزق کے واسطے دعائیں کرتا رہتا ہے اور یہی ان کا کام ہے وہ مسلسل اسی کام تو عرش اٹھانا ہے کرسی اٹھانی یہ کرسی کو اٹھانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں عرش کے اٹھانے والے وہ الگ فرشتے ہیں تو فرمایا وسیع کرسی اللہ پاک کی کرسی وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے اگر ہر تب رضی اللہ تعالیٰ کے مسلب کے مطابق ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ اللہ کا علم اللہ کی قدرت وہ زمین و آسمان سے وسیع و زیادہ ہے تو کوئی کلام نہیں اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ظاہر ہے زمین و آسمان تمام مخلوق سے زیادہ ہے حضرت حضرت واسن بصری اللہ کی تفسیر لی جائے تو عرش عرش والارض کہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو عرش زیادہ ہے بے شک جس پر اللہ رب العزت ہے وہ اس نسبت سے کہیں زیادہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہم چودہ بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے کیسا بنایا آسمان کو جو دیکھو تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا اور یہ کھڑا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ستون نور کے ہیں ہیں لیکن انسان میں صلاحیت نہیں ہے ان ستونوں کو دیکھنے کی حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ کا مسئلہ کرسی کو اٹھانے والے فرشتے ان کی ٹانگیں زمین کی تہوں تک تک جڑوں ہیں اور وہ یہاں سے گزر رہی ہیں گویا کے لیکن وہ نورانی مخلوق ہے اور وہ ان کی ٹانگیں یا پاؤں جس طریقے سے کہ آسمان کے ستونوں کو انسان کی صلاحیت نظر نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکے ایسی کرس کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آج کرسی ہے اور تیسرا مسئلہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شرح کی ہے کہ وسیع کرسی ہو کرسی الگ چیز ہے اور یہ ایک عام عرف شاہانہ نظام ہے کہ ایک شاہانہ تخت ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر ایک مخصوص نشست گاہ گویا کہ بادشاہ کی ہوتی ہے تو اس سے تائید ہوتی ہے عام لحاظ سے بھی کہ تخت کیسا ہوتا ہے جیسے تخت اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا اس میں بھی یہی بات تھی کہ آپ کی نشست گاہ خاص تھی پھر اس کے آپ کے دائیں بائیں جو ہے وہ دوسرے آپ کے مشیر وغیرہ تھے دوسرے بزرگ حضرات اور اس کے علاوہ جنات دوسری نشست طلاق تھی بس کرسی اور سماوات آتے کہ زمین و آسمان کے مقابلے میں یہ کرسی بہت زیادہ بڑی اور وسیع ہے اسی وجہ سے تمام چیز دائرۂ اختیار اور احاطے میں ہیں اللہ رب العزت کے بلا اردو حفظ و ہما اور ان زمین و آسمانوں کو یا دیگر مخلوقوں کو جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں اللہ رب العزت کو نظم چلانے میں کوئی مشکل نہیں ہے نہ تھکاوٹ ہے نہ آرام کی ہے ضرورت نہ نیند ہے نہ کچھ ہے گویا کہ ایسا ہی معبود ہو جو حی لا یعود ہے اور نہ اس پر تھکاوٹ ہے نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہے ہر کوئی اسی کا محتاج ہے ہر کسی کو اسی کی مدد کی ضرورت ہے ہر کوئی اسی سے گویا کہ پوچھ رہا ہے پکار رہا ہے تو ولا یعود وہ حفظہما ان کی حفاظت اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے نہ کرتے ہوئے تھکاوٹ ہوتی ہے اور دیکھو صدیاں گزر گئیں کہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایسے محفوظ ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اذن ہوگا آرڈر ہوگا تو شمس بیزن نجوم قدرت پھر سورج بھی ٹوٹ جائے گا ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے اجسما ان فطرت آسمان بھی پھر ٹوٹ پھوٹ جائے گا الْبِحَارُ اور سمندر بھی پھر آگ بن جائیں گے یہ سب کچھ نظام جب اللہ پاک کا آرڈر ہوگا تب ہوگا ختم لیکن اس سے پہلے اللہ پاک کو ان نظاموں کو سنبھالنے میں کوئی مشکل نہیں وہیم وہ بلند و بالا عظمتوں والا ہے کسی کی عظمت کا ادراک اس سے دور رہ کر نہیں ہو سکتا اس کے قریب آئے گا تو پھر اس کی عظمت کا ادراک ہوگا پھر اندازہ ہوگا اب دور کوئی جا کر رہتا ہو تو ایک شہر میں بہت بڑا ہی کوئی جلیل قدر شخص رہتا ہو اس دور سے رہنے والے دیہاتی کو کیا پتا کہ وہ جو شہر میں ایک بڑا والا رہتا ہے ہے وہ کیا بات یہ کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جب انسان آتا ہے اتباع کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ولزی جاہدو فینا لنا دین نہ ہو پھر وہ کھلیے کھلتے ہیں وہ معرفت کے راستے کی وہ طرف اس کو لگایا جاتا ہے کہ یہ ہماری صحت کہاں ہے پھر آپ چلو اس پر پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کون رب ہے کون اس کا پیغمبر ہے کون سی اس کی کتاب ہے اور اس سسٹم کو دیکھو نا لوگوں نے اتنا سا قانون بنایا ہوتا ہے پولیس لاٹیاں لے کے کھڑی ہوتی ہے وہ فرار کرنے ہوتے ہیں اپنے قانون کو وہ کسی طریقے سے نافذ نہیں کر سکتے اور میں تو کہتا رہتا ہوں ہمارا کیا ملک اور کیسا تماشا بنا ہوا ہے ایک بات میں جو نسلیں آئیں گی نا وہ پاکستان کی تاریخ دو ہزار آٹھ کی جب پڑھیں گی تو انہیں یہ عجوبہ لگے گا فسانہ لگے گا کہ یوں بھی کوئی حقیقتیں ہوتی ہیں بادشاہوں کی اور جو لیڈر جیت جاتے ہیں ان کی یہ انہیں ایک ویسی فرضی کہانی لگے گی اب بادشاہ دنیا کے اپنے قانون کو چند سالوں کے لیے نافذ نہیں کر سکتے وہ کیسا خالق کی کائنات ہے کہ اس کا نظام صدیوں سے ہے اس کا قانون صدیوں سے ہے ہے اور وہ چلتا رہا اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا توڑنے والے خود ختم ہو گئے اور وہ اسی طریقے سے ہے تو عظمت کو جب اس طرح پائیں گے تو پھر عظمت کا اندازہ ہوگا حضرت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کے سامنے ایک دفعہ شکایت کی کہ حضرت میں ایک جگہ پر گٹھڑی میں درہم درانی لگتا ہوں چوری ہو جاتے ہیں تو کہا چوری رات کو کوشش کرو چور کو پکڑو پکڑنے کی کوشش کی وہ آگے پیچھے سے یوں ہاتھ باندھتا ہوا جان چھڑا کے چلا گیا ایک دن بھی دوسرے دن بھی تیسرے دن ہر روز شکایت کرے آ کے تو آپ نے فرمایا کہ اب ضرور پکڑو تو اس نے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دو میں ایک خاص بات بتاتا ہوں وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو آیت القرسی اس نے بتائی صبح آپ نے حضرت کے سامنے ذکر کی تو کہا یہ تھا تو جھوٹا لیکن تمہیں صحیح بات بتا گیا یہی بات حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال پر نگران کی بھی حدیث میں آتی ہے کہ رات کو یوں شیطان آیا تھا یہی بات ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے بارے میں بھی آتی ہے کہ چوری ہو جاتی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور بزرگ ہیں ان کے پاس جنات وغیرہ بھی آتے رہتے تھے ایک پڑھنے کے لیے تو ایک دفعہ ایک جن نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی آپ کا طالب علم کشتی کرے اگر ہم ہار گئے تو خاص بات بتائیں گے اور جیت گئے تو پھر ہم گوشت اور چاولوں والی دعوت کھائیں گے جن نے کہا عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے کہا ہمارا ہر طالب علم بھوکا ضرور ہے لیکن اس میں قوت اتنی ہے کہ تمہیں شکست دے دے گا آپ سوچو جو طالب علم کہتے ہو اسی سے تمہاری کشتی کراتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کراچی کے صدر محتمیم صاحب جو گزرے ہیں کہ ایک دفعہ کراچی کا ایک وزیر آیا اور اس نے کہا کہ حضرت جی آپ کے طالب علم پیلے پیلے نظر کیوں آتے ہیں پیلے پیلے اور ہمارے سکول والے طالب علم ایسے ماشاء اللہ ایسے اس نے کہا پیلے رنگ کو چھوڑو سرخ رنگ کے چھوڑو جو تمہیں سکول اور کالج کا مضبوط نظر آتا ہے طالب علم اس کو لاؤ اور ہمارے پیلے طالب علم سے کشتی کراؤ اللہ والوں کے رنگ تو پیلے ہی ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت تدبر کائنات میں مگن ہوتے ہیں تو رنگ تو پیلا ہی ہونا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرائی کشتی کرائی وہ طالب علم وہ کا سوکا جو کی روٹی کھانے والا وہ غالب آ گیا وہ جن مغلوب ہو گیا جن نے کہا بات سچی یہ ہے کہ ہم کبھی بھی چوری کسی کی نہیں کریں گے جب کوئی آیت الکرسی پڑے گا تو چوری ہم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 و بالا عظمتوں والا ہے بات آخر میں کل جو ہو رہی تھی وہ یہ کہ جنات انسان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ہر لحاظ سے جنات بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مکلف مخلوق تو یہ جو آیت الکرسی ہے اس کی بہت فضیلتیں ہیں علماء نے خلاصہ نکالا ہے کہ آیت الکرسی حفاظت لل جان ہے لل مال ہے لل ایمان ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کا پابند ہے اس کی جان بھی شرور سے آفتوں سے محفوظ ہے اور اپنے گھر کے لیے پڑھتا ہے مال وغیرہ کے اعتبار سے وہ بھی محفوظ ہے اور اپنے گویا کہ ایمان کے لیے چونکہ اس میں توحید ہی توحید ہے تو ایمان کے لیے بھی یہ حفاظت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا تسلسل کا حکم دیا تھا کہ آپ ہر روز پابندی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے ایک فضیلت تو یوں ہے کہ جو بعض آیات ایسی ہیں جو صرف آخری شریعت میں نازل ہوئی پہلی شریعتوں میں نازل ہی نہیں ہوئی یہ ایسی نہیں ہے پہلی شریعتوں میں بھی آیت الکرسی نازل کی گئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کو آیت الکرسی کا درد کا تسلسل اور فضیلت اور پابندی بتایا کرتے تھے کہ آیت الکرسی پابندی سے پڑھا کرو آیت الکرسی پابندی سے پڑھا کرو اور اس کو مطلب تقیہ کلام بنا لو یعنی ایسی یاد ہو جائے نا کہ جیسے فارغ ہو جائے تو آیت الکرسی زبان کے اوپر چڑھ جائے چنانچہ یہ جو دو چار چیزیں ہیں یہ انسان کی حفاظت کا ضامن ہے اگر تصویحات فاطمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر جو تصویر بتائی سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے انسان قوی رہتا ہے پھر جو آپ پر جادو کا اثر ہوا تو آپ پر حیات نازل ہو گئیں آخری صورتیں نازل ہوئیں کل عظب رب الفلق اور کل عظب رب الناس وہ نو ہی رہتے ہیں نو ہی گرہ تھی کہ گیارہ ہے اس لحاظ سے وہ گرہ کھل گئیں آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ الحمد و شریف آیت الکرسی اور آخر والی وہ دونوں کل جو شخص پڑھ کے یوں پھونک کے یوں اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیتا ہے تو وہ پورا دن ہر طرح کی حفاظت میں رہے گا شام کو پڑھ لے گا تو پوری رات وہ حفاظت میں رہے گا میں نے آپ رات کو پہلے بھی بتایا تھا اور کئی ساتھیوں نے حاصل کی ہوئی ہے شوکت صاحب وغیرہ کہ منزل جو ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس میں سب کچھ ہے الحمد شریف بھی ہے آیات القرسی بھی ہے اور آیات توحید بھی ہیں اور دعائیہ جملے بھی ہیں اور آخر میں سورہ کلوز برب الفلاح کلوز رب الناس بھی ہے یہ سارا ایک دم ہے اور اس کا پھر اثر ہوتا ہے بس گھر میں جب اکٹھے کھانا کھاتے وقت بیٹھتے ہیں یا اس کے علاوہ رات کو بیٹھتے ہیں تو ایک بچہ پڑھ لے سارے سن لے پورے گھر کے لیے بھی دام ہو جائے گا حفاظت کا بھی دام ہو جائے گا آسیب سے بھی دام ہو جائے گا جادو سے بھی ہو جائے گا جنات سے بھی ہو جائے گا سب چیزوں سے ہو جائے گا اور ایک اچھی فضا بن جائے گی <clears throat> کبھی کوئی دوسرا بچہ پڑھ لے اس کا معمول ہو چنانچہ کئی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم اپنے گھر کو تالا لگا کے رات کو آیت الکرسی پڑھ کے بس پھونک دیتے ہیں اور آج تک کوئی واقعہ نہیں آیا سامنے کہ اس طرح کوئی چور آ گیا فلان آ گیا یہی بات سفر کی بھی ہے کہ سفر کی دو تین دعائیں ایک تو سبحان اللہ جی آنا مشہور ہے ایک دوسری اللہ محب علینا حال سفر بطر انا بودا کہ سفر کو ہمارے لیے سمیٹ دے سکیڑ دے اس کے طول کو کم کر دے آسان فرما دے اور اسی کے ساتھ آیت الکرسی بھی ہے کہ وہ بھی حفاظت کا سامان مہیا کرتی ہے آیت الکرسی تو صبح شام کا تو پکا ہی معمول ہو اور جب ورد بن جائے یعنی تقیہ کلام بن جائے کہ بس فوراً جیسے نا آپ دیکھو آدمی فرض نماز کا سلام پھیرتا ہے تو فوراً سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر منہ سے جاری ہو جاتا ہے یہ ایک تبکیہ کلام بن گیا ورد ہو گیا ایسے ہی اس کی پکی عادت ہو جائے آیت الکرسی کی پھر بات یہ ہے کہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو میں نے بتایا کہ علماء نے خلاصہ نکالا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی جان بھی محفوظ ہے مال بھی محفوظ ہے اور ایمان بھی محفوظ ہے کہ اس میں توحید گئی تازہ توحید ہوتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں اور ان خوبیوں کا وہ حامل ہے ہمارا معبود ہے وہ وحد اولا شریک ہے وہ ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے اور یہی مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بھی کہ کلمہ طیبہ افضل و ذکر ہے مقصد یہ ہے کہ اس میں توحید خالص ہے افضل و ذکر ہے اور توحید سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ اپنا ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ محمد رسول اللہ ایک تو سیدھی بات ہے کہ اللہ کا مقام بڑا ہے وہ خالق ہیں مالک ہیں رازق ہیں داتا ہیں سب کچھ ہے تو لہذا پہلا نام اللہ کا ہی آنا چاہیے اور اللہ نے نبی بنائے ہیں تو نبی کا بعد میں نام آنا چاہیے اور باتیں کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک مقام پہنچا اصحاب سیر کا کہ لا الہ میں تخلیہ ہے تصفیہ ہے صفائی ہے کوئی معبود نہیں دل کو پاک کر لو سوائے اللہ کے دل میں کوئی بھی نہ ہو جب دل پاک ہو گیا اب میرے پیغمبر کا نام لو محمد الرسول رسول اللہ کہ لا الہ سے نفی کرو ہر چیز کو نکال دو دل سے بس خالق اللہ کا نور بٹھاؤ پھر پاک ہو گیا تمہارا دل اب اس قابل ہو گیا ہے کہ میرے آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام لے سکتے ہو اب پڑھو محمد الرسول اللہ تو میں یہ بتا رہا تھا کل آخر میں کہ جنات ایک مخلوق ہے اور وہ ہر ترتیب سے انسان کو کوشش کرتی ہے بعض دفعہ تو وہ خود ہی شریر ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ کسی اور لحاظ سے مسلط ہوتے ہیں جن حضرات کے پاس نورانی علم کا کچھ خاکہ ہو جنات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا میں کل آخر میں بتایا کہ دو طاقتیں ہیں جن وہ ناری مخلوق ہے اس کی ایک طاقت ہے لطیف چیز ہے یہاں بھی بیس کیوں بیٹھے ہوں گے اور وہ باریک چیز ہے بس نور اور نار میں فرق ہے نور سے فرشتے فرشتوں کو بنایا گیا اور نار سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا ہے پھر ان میں یہ فصل ان میں بھی رکھا ان میں بھی رکھا کہ وہ کسی اور کی بھی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ صلاحیت اور کمال اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے ایک تو بالاجباب بالاتفاق تمام جمہور کا مسئلہ کہ انبیاء علیہ السلام والسلام صرف انسانوں میں آئے ہیں جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا اور جنوں کو انسانوں کے تابع کیا گیا ہے دوسری بات کہ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں بھی صرف رجال مرد کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا حضرت مریم میں بھی جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھی پھر انسان کو مطلب تمام دوسری مخلوقوں پر غالب بنایا ہے اگر اس میں وصف و کمال کے آ جائے تو اگر نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے تقی والا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے